ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا چیز ہے آپ نے فرمایا قتل و خون ریزی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو یہ حدیث صحیح ہے